حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا تو آپ نے مجھے عطا فرمایا میں نے دوبارہ مانگا تو آپ نے مجھے دے دیا میں نے پھر آپ سے سوال کیا تو آپ نے مجھے پھر دیا تو آپ نے مجھے دیا پھر فرمایا یہ مال شاداب آنکھوں کو لبھانے والا اور شیری ہے جو تو اسے ہرس و تما کے بغیر لے گا اس کے لیے اس میں برکت عطا کی جائے گی اور جو دل کے ہر سے لے گا اس کے لیے اس میں برکت نہیں ڈالی جائے گی وہ اس انسان کی طرح ہوگا جو کھاتا ہے لیکن سیر نہیں ہوتا اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو ستاسی